آئی آپ کے سامنے محمد اکثر کی وہ تقریر بیان ہوگی جو انہوں نے تیئیس اکتوبر انیس سو اٹھاسٹھ کو ایئر فورس میں اسلام کا نتیجہ تعلیم پر کی میرے ہندو اور دوستوں اللہ ہزار تعالیٰ نے قرآن کریم میں میں جو آیت نے اس نے ایک بات اسٹارٹ کروائی ہے کیا برابر ہو سکتے ہیں جو لوگ جو جانتے ہیں اور برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے آپ جانتے ہیں کہ یہاں ہے یعنی برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو کہ جاننے والے ہیں اور نہیں جانتے اور جہاں تک کہ اسلام کے نزدیک کا تعلق ہے اسلام کے نزدیک علم اتنی کی اور اعلیٰ چیز ہے کہ اس بچ کر کوئی دوسری چیز نہیں ہے جب کپا کے لمحہ نزدیک کہ اللہ کا تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو شفیت دینا تو مناسب نہیں ہوتا لیکن بہت تک تحریر کے لحاظ سے اور ادا کے لحاظ سے کی جو سپ ہے وہ تمام کتاب کروں گا اور امام تمام رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا کہ قسم کی سکھاس میں بلکہ تمام ہم کی سکھاس میں امریکیت سے بڑھ کر جو ہے ان کی نیت ہوتی ہے تو مزید حقیقت اللہ کی کی کا ضرور ہے اللہ کی علم حص ہے جو کہ مزید کھلتی ہے تو مزید چیز کو لے کر آگے بڑھتا ہے اب جو کتنی اونچی چیز ہے اس بنا کو جیسے قرآن نے کہا کہ ہم نے رفا کی ہے بلندی کی ہے ان لوگوں کو بڑا جا ہم نے بلند کیا ہے ان لوگوں کو جو کہ ان کا کھلا ہے اب تم جسے کہتے ہیں ان وہ چل کون سا ہے جس تم کی بنا پر انسان کے درجات جات بند ہوئے اور وہ سب سے ان کا چلا گیا اس بلندی میں آتا ہے دوستوں کو ہمارے تم میں اصلی وہی ہے اور تم میں حقیقی وہی ہے جو انسان پر خدا مدد کی مارکت کے برابر ہوتے ہیں بچے ثابت تم نے سجائے حق میں ہمارے حق بتا رہا ہر وکیل ملک کو حق بات کو نہیں بتاتا تو باطل ہے تو وہ اللہ کی بات کو ہٹانے رہا اور جو تم کون سا ہے جو انسان کو خدا تک جائے تو وہ ان پہنچتا ہے جس انسان کے کے خدا کی ساتھ کے ساتھ قائم کرتے تو وہی دن ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں تک کھولا جاتا ہے اور سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے سینے اس علم کے حامل بنتے ہیں اور جس طور پر اپنی شان کے مطابق خدا کے علم کا حامل ہے اور اس کا علم انتہائی اچھا اور اعلیٰ ہے کسی طور پر سبھی منزیات سبھی خدا حضرت محمد کا فاصلہ سنا کیونکہ مدیت کی سیاست کے مقام پر قائد ہے تو یہ علوم جو کہ آپ کی بات کے آگے ہوئے وہ تمام علوم پر سیاست کا درجہ رکھتے ہیں اور ان علوم کا کوئی بھی تحقیق مقابلہ نہیں کرتا اور اس علم حقیقت کے لحاظ سے جو علم کھولا گیا سینا مدیت ہے وہ خدا کا علم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم کھلے ان کی ملکیتیں دو ہیں ایک علم وہ ہے جو کہ فرشتوں کے ذریعے سے نبی پاک لسن کے پل پر باہر سے ڈالا گیا اور آپ کے پل سے متاثر ہے وہ علم آپ کے دل امین کے راستے سے فکرا اور اپنے الفاظ کے معانی اور اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ سب کا کلام لازم ہے اس نے محمد اللہ وسلم کی نہ تو ذہنی نہ قلبی نہ دلی اور کسی حیثیت سے وقت نہیں جیسے کہ سرتا جدید امین قرآن کے لانے میں امین ہے اسی کو کل محمد اللہ وسلم کے قرآن کو لفظ لانے کے لحاظ سے لینے کے لحاظ سے امین ہے اور پہنچانے کے لحاظ سے امین ہے بھی اور اس کا جو ہے امانت والا ہے اور محمد اسلم بھی امانت والے ہیں آپ کو نہ خود ہم نے اس میں کام کیا نہ آپ کو دن میں اس میں کام کیا کہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے لیے کتنا اچھا انتظار چاہ رہا ہوں نہ آپ کے دن میں اس نے کام کیا نہ آپ کے دن میں اس نے کام کیا نہ آپ کی شخصیت اس کا اندر اثر انداز ہوئی یوں کہیے بلا سکتی کہ قرآن کریم ایک معنی میں بلا سکتی بلا سکتی زندگی کی حیثیت کو سمجھے جاتی کہ ایک اچھا پیش ہو اور ایک میں جب بات آئے گی ایک روایت میں تو الفاظ بھی کہنے والے کے ہوں گے ان کے اندر جو نام ہوں گے وہ بھی اسی کے ہوں گے نہ تک بھی اسی کا ہوگا اسی طور پر قرآن کریں گے محمد کرتی کی بات کا فکر وہ الفاظ کے نام یہ نہ ہو ہر لحاظ کے ساتھ خدا کا کلام ہے کہ سنا کسی دن کا کوئی کہنا ہے تو محمد کرتی کا کوئی کہا ہے آپ وہ بہت سے آیا قرآن کہا تو دل حق سے ان سننا ہے تو دل حق سے نظر خدا نے حق کے ساتھ اتارا تو حق کے ساتھ فکرا یعنی انسان تک پہنچنے میں کوئی کا رات کوئی کوئی کرتے کہ ہم جیسے مچھلی کا سب سے لیکن محمد کرتی اس کی ہم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اللہ کا قانون ہوتا ہے وہ دل کے اندر سے پوچھتا ہے اور اس کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ جس پر نمایاں ہوتا ہے اس کے اندر سے پوچھتے ہوئے سب سے اپنی ہوتا ہے اندر سے چشمہ اندر سے پھوٹے اور وہ جو ہے ہر سو کے بقول ملانا روم کے انسان کو کل کر آتا ہے اور کہا گیا دنیا دنیا جا رہا مقام کم دن ہر سنی ہے سلام مدانا کرواتے ہیں کے جیسے بلا ہوتا ہے تو تو نہیں نہیں ہو سکتی آواز ہوتی لیکن ایک چیز اندر آ جاتی ہے اندر سے جب ٹوٹتا ہے الفاظ کا جانا ہمیں دوسرا ٹائم دیتا ہے تو میرے دوست ہم حدیث کا تک کہتے ہیں اس کا بھی کا ہے لیکن الفاظ نہیں متنا مختلف اتنی بات ہے کہ جو حدیث کو کیا ہوتی ہے وہ خود کا مقصود الفاظ کے ساتھ محمد رسم کے کہ دل پر ڈالا گیا اس کے ساتھ ہم زبان کے الفاظ نکل گئے یہ تو یعنی سن کی جو بنیاد اس بنیاد پر کہ دن کا علم محمد رسم کی بات کو طاہر ہوا یعنی دن کر کے تو اتنے بھی علم محمد کی سے وجود میں آئے وہ نہیں جائیں گے بلکہ ان کریں کہا جائے گا ہر کی کتاب سے سابق ہوا اس کو ہوگی محمد لسن کے ساتھ ان کی ایسی یعنی کے لحاظ سے پیسوں کے لحاظ سے یہ ہے خدا کی طرف ہوگی محمد عظیم یہاں کے حامل ہیں محمد عظیم لطن کے عالم ہیں محمد عظیم کے ہیں محمد ارم عظیم اللہ کے سلکانے والے ہیں یہ اپنی بات کو کتنے بھی کہتے ہیں خدا کو کر کہتے ہیں سن سدا کے بڑا آپ علم جو ہے وہ خدائی علم ہے اور خدا کا دیا جیسا علم ہے اور پھر خدا کا علم محمد شفیع کی ذات تک آیا اور آپ نے اسے اپنایا اور آپ نے اسے اپنی زندگی میں سمویا اور وہی علم آپ کے جس سے آنا کی صورت میں وجود میں آیا جتنا بھی علم ہے علم سے یعنی جس میں علم کو آپ اس میں نہ سمجھیں علم یعنی عام طور پہ ان سے معلومات کے معنی میں لے لیا جاتا ہے دلی میں جو ہوتا ہے وہ میری معلومات نہیں ہوتی دلی میں جو ہے وہ اللہ کا ہی ہے تو وہ بطور مال کا اللہ ہے نیمن ایک اللہ کا نیم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے اگر اللہ ہوا تو تم نے یاد ہونا نہیں جو کہ اللہ کے نیم بندے کے دلوں کو خطاب کی ساتھ

اپنی اپنی سے سے سے دیکھتی ہے ہے کہ کہ آپ آپ آپ کا کا اور اسے آنکھ آنکھ آنکھ دیکھیں دیکھیں گے گے لیکن کی کی کی نہیں دیکھے گی اسی مطلب جیسے اس آنکھ کے لیے اس سے دیکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے حقائق کو جاننے کے لیے آخرت کو جاننے کے لیے خدا کے علوم کو جاننے کے لیے ان کو سمجھنے کے لیے جس بیماری کی ضرورت ہے جس نیوز کی ضرورت ہے اس نیوز کو ہم پلا علیم جاتے ہیں علی نے پلا دیا جو ندیوں کے ذریعے سے انسان پر چلے جاتے ہیں وہ علیم انڈیائی آئیں گے تو ان کا پہنچے آپ کو دلوں کا ہوگا اور آپ کو دل کا خدا والے علیم کا کتنے اس وقت ملک ہوگی

جو پانی ہے جو ہے اسی سے کو آپ آپ اپنی دیکھیں گے اور جو جو چیز چیزوں کی تقسیم لایا جاتا ہے یا کے بعد والی چیزیں ان سب کی بیماری دیکھنے کی طاقت ان سے حاصل ہوتی ہے ان ان میں ایک انسانوں کو دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کی ہے ایسی نہیں ہو کہ کہ اس کی زندگی ان ان لوگوں طرح ہو جائے جو کے رکھنے والے ہیں جیسے پرانی ہے فرمایا مقام پر ہر ہے ہنڈریڈ آپ کو کیا سکتا ہے کیا بیما بیما برابر ہو سکتا ہے اللہ کیمرہ ان کے حاصل نہیں آج کے لحاظ سے بنا رہی ہے تو اب جو عالم ہوا کے لحاظ سے خدا کے علم کے لحاظ سے وہ جینا ہے اور نہ نابینا جو ہوتا ہے اسے ایک دکھائی نہیں دیتا تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے ایک سب سے پہلے جینا جو دنیا میں آئے آپ والے آئے یا انڈیا میں ہے اور انبیاء علیہ السلام اس بیماری کا لوگ جو ہے وہ ہوا ہوا اور کے لیکن جس نے ان علم سے زیادہ حصے کو اپنایا یہ عالم کہلائے کہ حدیث میں آتا ہے اور علماء انبیاء عالم جو ہے تو بارش ہے تو جو ہے سب سے زیادہ ہوگی جو خدائی خدائی ہے اور کے آنے کے بعد انسان کی کیا ہوتی ہے جس کو خدا کا علم کھلا سکتا ہے وہ سب سے پہلے خدا کا جاننے والا بنتا ہے دل میں اتنا کا حاصل یہ ہے کہ ہم خدا سے جاننے والے بنے خدا سے پہچاننے والے بنے خدا کی والے والے بنے خدا کے حقائق کو سمجھنے والے بنے میرے حیات کے حقیقی راتوں سے واپس ہو جائیں ان سمجھوں کی دنیا میں ہمیں پورا پورا کرنا اس دنیا کے آمال کا ہوتا دکھائی دیتا ہے سب ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ سب کچھ ہے ہدایت کے ساتھ پہلی بات کو آپ کر آئے ہی یہ ہوگا کہ جو کسی دنیا میں ہو رہا ہے اس پورا کا پورا کائنات کا نظام اپنی بات کے قائم خدا کی بات کے قائم ہے یہ آغاز آواز حالات جو ایک آ رہا ہے خدا کی بات سے آ رہا ہے خدا اس کو کرنے والے ہیں یعنی سب سے پہلے جب ان میں لگ جاتا ہے تو انسان کا تعلق کم سے ایک معنی میں پتا ہو جاتا ہے میرے طریقے کے مخلوق محلوم ہو جاتا ہے مخلوق کا تعلق پلان پتہ نکالا جاتا ہے اس وقت میں نہیں رہے نتیجے کے طور پر انسان خدا والا بنے گا اور اس کی نگاہ میں ہر غیر اللہ جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا خدا خدا کے ہر مقام پر ہر اہم اس کے دھیان میں بیٹھے گا اور خدا سے اپنا مقصد زندگی بنا کے وہ زندگی کی ہر راستہ قدم اٹھائے گا اور خود قدم اٹھائے گا تو قدم کو اٹھانے میں مقصد سے پہلے اس کا مقصد کیا ہوگا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی ان عظیم کا الگ طریقے سے جو گمبیا علیہ السلام لے کر آئے ہیں یعنی زندہ خدا کی رضا کا پتہ چلے گا عظیم ان کے ذریعے اور ان کو الگ کا راستہ بھی معلوم ہوگا ان دیا سے معلوم ہوگا اور پھر اس کے بعد تیسری چیز جو ہم سب کھلے گی وہ کیا ہوگی دیکھو جن میں لاہیا سنتے ہیں وہ اس کے امین ہوتے ہیں جن کا اللہ کا حاصل خدا وہ اس کے امین ہوتے ہیں سب محمد تعالیٰ کو جب اعتراض کیا گیا کہ آپ اس کی لاحق کی بیان کرتے ہیں اور ان کا حال یہ تھا کہ سکھے دور میں جس وقت ایمان نہیں نکلتا تھا تو بات کے دور میں جب کہ خلافات اندر ہونے لگے تو مسجد کے ساتھ ہی جیسے کہ ہم کہیں بیٹھتے جب جماعت کا جاتا تھا دوسرے سے خلفا آتے تھے اور ان کے ساتھ ایک مقصورہ سرکار کے رہی میں بنا دیا جاتا تھا اس راستے سے وہ آتے تھے تو یہ محبت کے قریب کھڑے ہو گئے بارہ بارہ حدیث بیان کرتے جاتے تعلیم علیہ اللہ سمطالہ وفاق نقی اللہ سمطالہ اور یعنی مختلف نام اور تحصیل کا نام لے کر حدیث یعنی بیان کرتے لوگوں نے اعتراض کیا جب یہ ہوگا تم فلاح کرنے آئے تو اس کی آواز کی بیان کرتے ہو کہنے لگے اگر قرآن دو آیتیں نہ ہوتی اور میں دو قرآن کی آیتیں پڑھوں تو کہنے لگے کہ میں قرآن کوئی بات کی تم لے رہی نہیں لیکن کوئی بات کی تم تک بیان نہ کرتا اگر وہ آیتیں ہیں جس میں یوں کہا گیا کہ دیکھو وہ لوگ جو مطلب تو چھٹا کر مدلف کی چاہے صورت رکھو تم طاقت نہیں میں ترجمہ کر دیتا وہ جو باتیں ہیں اللہ کی کی کی آیاتوں کے کے جب ان کو کر دی گئی قیامت دن سخت سخت ادا ادا کیا کیا جائے جائے گا گا کرنا اگر قرآن آیتیں نہ ہوتی تو میں ان سے کوئی بات بھی بیان نہیں کرتا میں کر رہا ہوں کہ مجھ سے ان میں اللہ کو کھلا اور مجھ سے لازم کر دیا جائے تو میں سے آگے چلتا ہوں اسی طور پر مسلم مسئلہ قدرے میں بڑا نکلتی ہیں حضرت نے کروایا کہ کہ کہ جس وقت وقت وقت ان کی موت کا آیا آیا آخری انہوں جو جو روایت لال لال بدلا بخل گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا اور بیان کی کہ انہیں بیٹھا اس اگر دنیا سے چلے جائیں تمہیں بہت ایک دن کا حصہ محمد رسم کے ساتھ ہے تو ان پر کھلا تھا وہ دنیا سے معلوم نہ ہو جائے کیونکہ ان کا ہے کہ نہیں پہنچایا جائے گا ہمارے دن شروع ہو جائے گا جب کنڈ میں جڑے گا جیڑے گا کلک جیڑے گا جیڑے گا کہا جائے تو مارک ہے تو جو ان کو جانتا ہے جو آئے سو کہ جس بھی لائے گا میرا کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا میں نے کہا تھا کہ الفاظ کے لوگوں تک اگر تم پہنچا دو تو لوگ اس کا غلط مانا سمجھ کر ممکن ہے سمجھ کر حاصل کر ہو ہے اور لال راجتا کو کہنے کا سمجھتا ہے کہ اللہ کے دوسرے آپ میں آتا تو جس نے جس نے کہا لال راج بندہ اور یقین کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا اور اس کا حق اس نے ادا کر دیا تو پوچھا کہ مجھے بات کر تم سے کسی نے رسول اللہ اس کا حق کیا ہے فرمایا اللہ کرنے کا حق یہ ہے کہ تم تمام چیزوں کے دوست ہے جس سے چل رہا میں نے حرام کر دیا ہے تو میں یہ کر رہا تھا کسی سے تعلق سے جو روایت ہے اور انہوں نے بھی کسی نئے طرح کے قریب کو جائز کروایا اس خیال کے قریب کا ایک حصہ میرے ساتھ دنیا سے کچھ جائے تو قیامت کے دن پوری زمین کو بھی اٹھانے نہ پڑے تو میں نے ایسا کہا تھا کہ جب علم آتا ہے بدلتی ہے زندگی بدلتا ہے اگر اگر زندگی بنتا ہے ہے ہے بدلتا کے ساتھ ساتھ نہیں نہیں ہوتا تو ہم ہم علم علم بن بن گئے گئے کو کر جاتا یہ یہ بات کرتی بہت بند اس کا ایسا معاملہ کروانا چاہتے ہیں کہ سب میں کرنا ہوتے ہیں لیکن ان کا لینا ان کا کا لینا جو ہے اس کافی نہیں ہو ہو جاتا کہ آپ آپ گئے اور نے ان ان حق ادا کر دیا کی کا ہے اس کی ذمہ ذمہ داریاں داریاں جتنی جتنی ہیں ہیں ان کی ہوتی ان اپنے جاننے والے سے مطالبہ کرتا ہے اس کی زندگی بھی ان نظریے سب مطابق ہو اس لیے قرآن آتا اللہ ان سلم اللہ سے کہیں لوگ حقیقت میں رکھتے ہیں جو خدا کے علم صحیح کو رکھتے ہیں لیکن یعنی جتنا علم آئے گا اتنی خدا کی خصیت آئے گی تو جتنی خدا کی خصیت آئے گی جیسے جس کی حدیث میں آتا ہے تو خصیت کا مقبوضہ نہیں ہے لیکن یعنی سماج کے ساتھ فیصلہ میں اللہ نے ان میں اصل کا یہ یعنی خصیت کا میں تو ہی میں جو ہوں بین مارا بین مارا ہوں ایسا ہم پوری ایسی خصوصیت کو چاہتے ہیں سے غائب ہو جائے ہمارے کرنی مگر سناتے ہیں انا عالم تم بلا تم بلا جتنی تم کا تم بلّا میں تم سے سب سے زیادہ میں تم سب سے زیادہ خدا اللہ کا تم رکھنے والا ہوں تو اس وجہ سے میں تم سب سے زیادہ خدا سے کرنے والا ہوں یا دوسرے من ہے تم سب سے زیادہ خدا کا پتہ رکھنے والا ہوں یعنی جتنا دن میں گنا ہی آتا جائے خطے دن نہ ہی آتی جائے پتلا پیدا ہوتا چلا جائے سب سے بڑا مستقبل ہوتی ہوگا جو سب سے زیادہ کا رکھنے والا ہے اور اگر سپنا ہماری بات میں نہیں تو ہم کو مستقبل کے رکھنے والے نہیں کے متعلق محمد تک نے ساتھ فرمایا اللہ آئی تو بتائی تم بن جائے میں تم سے سکتا ہوں نہ دے تم کا نتن ہوگا کیا ہے وہ آپ ایک لگاتے ہیں آم آم آم کا لیکن اس کے میں نہ نہ تو سب سے پھل کہا جائے گا کہ اس میں پھل نہیں اگر اس میں پھل آ جائے تو وہ آم کے سب کا فائدہ ہوگا اسی طور پر تم کا نتیجہ کرنا ہے ہے تو وہ علم فائدہ ہوگا جب سر میں ہمارے جب سر میں ہمارے ساتھ تھی سب سب سب سجت کا کا کا تھا جب پر چلنا لگی اس پیڑ میں میں کے کے ان باقی نہیں سکتا کافی جو جو جو ہندو بلکہ ان کے لکھیں کے تو یہ اللہ کا نم ہے تو یہ آپ کو نہیں دیا جاتا ان میں ہندی اور ان میں سدائی جو ہے جو گناہ کے پاس جاتی نہیں جاتا گناہ کی ظلم ان کی معیشت کو ان کے نیم کو ان کی بچت ختم کر دیا سکتی ہے اس لیے کہا ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر ان کی بچت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کے برتن کو صاف کر لو اور ان کا برتن جو ہے تمہیں لائفر دن ہے اگر ان کو پھیلائے گا تو ان باقی رہے گا ورنہ کی برسات کا نہیں کریں گے اس کے اماں کافی نہیں کریں گے اس کا حاصل کافی نہیں کر سکے گا اس کے لیے دل کی سفائی سے جتنے پرانے کریں گے محمد رسم کی کریں آپ لاگنے میں بات آپ کو ہے آپ کو عالم کرے گا دادا نہیں ہوا آپ کو کوئی معلوم کا ہے معلوم نہ تو آپ کو کرائے سے معلوم نہیں ہے بات بتائی گئی جب بھی الگ ہوں آیا بس گھر میں ہوں بڑا میرے ہندو کا ہے ماں آئے تو کلاوت نہیں ہے اور یہ چلاوٹ ہے اور تلاوت کے ساتھ جن کی صفائی کا بھی کام ہے ان کی رقاص کی ہے محسوس کی ہے کریں کریں مردوں کو بھی اور اس کے ساتھ پھر تعلیم مطابق ہے کتاب نہیں اپنا ہم سارے گی اور کی نہیں آئے گی یہاں جہاں بھی ہو یہاں بھی ہو اور یہاں سپنا کرنے کی کی بھی ہوتا یہاں سفر ہوا سکتی اس کے لیے ہیں کہ یعنی دلوں دلوں کی کی صفائی صفائی جو ہے ہے ہے وہ ان ان ان کا کا کے کے ساتھ ہی رکھنے لیے لیکن یعنی ہمارا جو ہے یعنی جو ہے میرے کا نام مگر نام کے نہیں کرانے ہند ہے ہاسم کے بھی ہمارے پیار کیا اور کیا ہے ترمت نے بھی یہ تھا اور میں نے کے ساتھ کیا سمجھا کہ ان کا سب سے زیادہ حصہ اٹھایا جائے گا وہ نماز کا خشو ہوگا اور خوشی آپ جانتے ہیں آپ بڑا کی کتابوں میں دیکھ لیجیے آپ تو خوشی اس تقریب کی تحقیق کو کہتے ہیں اور جو کہ اللہ کے گھر کے والے انسان کے قرض میں بھی تقریب کی تحقیق حاصل ہو جاتی ہے اور انسان کے سوالوں جو ہیں وہ بھی اللہ حسین سے خاصے اور قابل اور تقریب ہو جایا کرتے ہیں جنگ کا نام ہے ہے کا کا ہم نام ہے لیکن حدیث کے لفظ میں ہے کہ جو بھی اٹھائی جائے گی وہ نماز کا ہوگا ان ان کے لفظ کی لکم اٹھائی جائے گی وہ وہ وہ کیا ہوگا ہوگا میں وہ کیا ان ان کے نتیجے پیدا ہوگی کا نام دیا جاتا چلی جائیں گی آپ یہاں تک کے ہوگی آپ کی اٹھائی جائے گی میں ان میں ہمیں دونوں بچہ تم نے ہمیں دونوں بچہ دونوں چل رہے تھے ایک وہ ہمارے ہند کے اندر تھے ان کا میں آتا مجھے سن بخاری کی کی کہ مثال مثال جس کے ساتھ میں تک بھیجا گیا ہوں بارش کی کی ہے کہ بارش کسی زمین پر برستی ہے اور اگر زمین ہے تو اس پانی کو سنبھالے دیں اور اس تاریخ کو اپنے اندر کی نہیں ہوگی تو لوگ اس کے تعداد بھی ہوں گے اور اس میں دیکھنا بھی لگ آئے گی اور اس کے تعداد بھی ہوگی لیکن آپ کے لوگ جو سب بندی کی طرح ہیں وہ اس کی طرف ترقی نہیں کریں گے تو سماج کے لوگ سب ترقی نہیں ہوتے میرے ان کو نہیں لیتے ان کی نصاب ان سب سے کیا ایسی بندی ہوتی ہے جو کہ ان کو نہ تو لیتے ہیں تو نہ سنبھالتے ہیں لیکن جو ان کو لے رہے ہیں ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی حقیقت میں مائنڈر سنبھالیں گے یہ تھا کہ ان کلّہ یعنی ہے تم کلّہ ہے کلک میں کے یعنی کے ساتھ کروڑ ملاقات کر ہے ہے ہے یعنی اور اور جو دو تین تین سال کا کہ ایک انسان کو کو خود خود اپنا حقیقت سے ڈالتا تو تو جیسے آپ ہم لائف ڈالیں جتنے بھی چیزیں کوئی چاہیں گے

جو کہ ہو جائیں گے جتنا جتنا علم جائے گا اتنا یقین چلا جائے گا اتنا یقین خدا پر والے سے آخرت کی زندگی پر چلا جائے گا نتیجہ جو ہوتا تو اس میں آپ وقت زندگی کرنے والا بنے گا اور انسان کی زندگی میں انقلاب آئے گا جو انسان سے عالم جو ہوتا ہے مطلب عالم نہیں ہوتا دیکھو یہ بھی لطیفے کی بات ہے کہ ہمارے بڑے سماج ایسے ہیں کہ ان میں عمل سے الفاظ ہوتی ہے ان میں عمل سے الفاظ ہوتی ہے ان پہلے آتا اور لاز نہیں اور عمل اس کے ساتھ آتا اور نیم لابھ تو اس میں وہ اس کا اچھی طرح پیش کروں جس سے آبادی کے اندر لال کے ساتھ جب جاتا ہے تو نیلا لال نہیں

کہ انسان کے اندر یقین سرمندی پیدا ہو جائے اور یقین سرامتی کے نتیجے کے طور پہ جس کی بات ہے کہ انسان کے اندر کوئی اندر زندگی پیدا ہو جائے آرم جو ہوگا وہ باہر ہوگا جو ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے باتوں کو بتانے والا ہو اور اس کے اس کا کرنے والا اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہوگی کہ ترقا کا تقاضا کیا ہے کا ترقا کی ایک حدیث ہے اور آپ یہ حدیث

تو کہنے لگے اگر یہ آج اقدام کے ہاں ہوتے مصر میں ہوتے تو یہ محدود کہا جاتا خدا میں کہا جاتا محدود کی تو تعلیمات ایسی ہیں کہ اگر کافی رشتے میں لوگ کر لے خدا بھی مان لے ایک حدیث کے اگر آپ دیکھیں تو سمندر کے سمندر خرابی سے ہیں تو سرمایا ایک حدیث میں سناتے ہیں نظر اللہ سمیا مینا سیا فصل لگو کما سمیا سرمایا کا سارا سب شاپار ایک شخص جس نے ہماری کسی بات کو سنا پھر اس نے پہنچا دیا اس موقع جا کے جس نے ہمیں سنا ہے ہم سے سنا ہے اور دیکھو کہ ہے کیا بات ہے لگے بات کرتے تھے کسی نے بات سنی تو یہ نہیں لاتی ہے خدا کی بات ہے ہم نے پسند کے لگ ہیں اور بات بھی تو بات کا ہے اس سے بات ہو گیا پھر اسے سنبھالے بلوار کے لگ الگ آتے تو آپ ہو اسے سنبھال کی لاکھ کہتے ہیں نا گول کرتا ہے تو کہتے ہیں سمجھنا اور جیسے میں نے اسے سنالا پہلے نے سنا دل میں سنبھالا اور دل میں سنبھالنا سنبھالنے کے بعد اگلی بات کیا ہے اگلی بات یہ ہے کہ پہنچاؤ تو پہنچانے کا محمد کا تم دعا کیا دیتے ہیں اللہ سے سب کو کیا بات ہے اور لوگوں کا بات دیکھو جیسے کام کے حدیث میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ حدیث حدیث نے اپنے حدیث کی مثال کام کی ہے تو جیسے کام میرا ہمیشہ ان کی آبادی میں کا طریقہ ہے ایسے ان ان میں کی دعوت کو کے رشتوں تک پہنچانا کی ہے کی زندگی کے لیے سہارے سہواری کا ہوئی ہے اگر ان میں آتا رہے اور پہنچایا جاتا رہے تب تک تو قائم ہوگا میں نہیں رہے گا ان کے لیے ہوا جو ہے پانی کی

حا حا کیا ہے ان کا بتایا ہے یہ تیسرا کا ان کا پکانا کیا ہے کہ جس تم کو تم ہو یہ تمہاری اکثر ہے تو محاسن یا اس کی ساخت کی جاتی ہوتی یہ امانت ہے جس امانت کو تک پہنچایا جائے گا پہنچانے کی جانا سکتے ہمیں وزیر کے سے معلوم ہوتا ہے تو انضام ہے ایک اس علم کو لے کر کے لحاظ سے دوسروں تک پہنچاتے چلے جاؤ یہ بات کہیں سب سے دوسروں تک پہنچاؤ لیکن میں یہ اختیار نہ کرو میں نے جیسے یاد نہیں کہ ان کی ذہنی کو دیکھتے ہوئے کی بات کو باتوں سے تیار کرو تو اس باتوں سے لینے والے سنبھالنے والے کو قبول کرنے والے بنتا ہے اگر انہوں نے قبول کر لیا تو بات بن جائے گی اس میں دیکھو دوستوں قبول طور پر میں ایسے رکھ کیا کرتا ہوں کہ دین کے متعلق لوگوں کے دنیا میں جو شکیوں کو سدھار کے ساتھ ہے وہ اس وجہ سے نہیں آتے کہ دین میں کوئی خرابی خراب موبائل خدا کا دن ہے خدا کا ہے جس میں کو پوری انسانیت کے لیے بہت شخص ہوگا ہوگا پتلا ہوگا کالا ہوگا بہرا ہوگا نمبل ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا امریکن یورپین جو بھی خدا ہر کے کے لیے میں خواہش میں ضروری کرا دیتی ہوں انسان پیدا کر سکتا جس پیڑ ہوا ہے دیش کا بتا سکتے ہے انسان کی قابل کی زندگی کے لیے قرآن باہر مطابق کہ محمد رسول مان لے نہ حیات بتانے کا

آپ نے دین کی بات کو صحیح سمجھا نہیں تو غلط روپ سے آپ نے پیش کر دیا یا آپ نے صحیح سمجھا تو غلط اس سے پیش کر دیا ایک کا غلط یہ بنتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جس شخص نے دیا وقت شخص صحیح سنا نہیں کہیں سمجھانا اس طرح سے تالاب پیش جاتے ہیں یا یہ کہ آپ کا جو سب سے بیان ہے آپ کو سمجھانے کا جو طریقہ ہے اس کے ان کے سمجھانے رخ معلوم کا سب سے پہلا طریقہ جو ہے معلوم کا نیم ہے معلوم امین ہو ہمارے کہانا ہے کہ ان کا بتا دیں ان میں پہنچانا ہے اس میں اپنے فین کا حساب ہے نہ لے بلکہ ان میں صحیح کو حساب لوگوں تک پہنچا دے اور اس کو طور سے پہنچا دیں ان ہوتا ہے اس کا نام ہے پیدا ہونے کا ہے کہ سب سے بات کر رہا جس سب سے بات کر رہا ہے اس کی صحیح سب ہوتا ہے مجھے کہا ایسی ملازم

بات کرتا ہے اس کی طرف ہے اگر کوئی بات ہوتا ہے اتنا آنکھ دماغ ہے جس کا صحیح آئند گوڑ ہے جو رقد نہ ویسے نہیں اس کا دار ہے وہ ایسا معلوم ہے جو کہ لوگوں کو ان کی حقیقت کے مطابق پہلے چھوٹے علموں کی تعلیم دیتا ہے بڑے علموں کو پہلے آپ دن لاک تعلیم دیتا ہے دن لاک تعلیم کی جائے گی میں بار اٹھائی جائے گی میں پہچانی جائے گی آپ کو ان سرکار میں بات ہے تو چاہے تو سرکار کر دیں پھر دنیا میں اٹھائی جائے تو میں بھی دوں گا اس کے لیے عمر کو دیکھنا پڑے گا کو دیکھنا پڑے گا ان کی کو دیکھنا پڑے گا کہ لوگ کس سے آپ کو ہے آپ واپس ایک کے آئے یہ ہے کسی طور پہ جیسے کہ اوسا کسی طور پہ کی تھا پریوار کی تھا ہے اس معنی پر آپ اپنے کہیں دیکھ نہیں اور پھر یہ کہ اگر آپ نے کسی کو غلط اگر ہم کرا دیا تو آپ نے آپ نے غلط آپ کر سکتے ہیں پھر دوسرے کو کہ اگر آپ نے اپنی تمام خلاف یتن کو اور اس کے باتوں کو ان کو تحریر پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کیا اگر میں اس وقت کروں تو یہ سب بات جائے گا طریقے سے یہاں سے یہاں پر دن کے لیے دن کے لیے پوچھا دن کو پھیلانے کا قدر کرنا سے بڑا اچھا تھا آج ان کے پھیلانے کے لیے سب لوگوں کا شکایت کر رہے ہیں دن میں ان کا جگتوں سے بنا سکتا ہے دن کا کیا آدمی گزرا ہے انسان خود ہے ہے ہے کھولتا لیکن سب سے بڑے معلوم اللہ یقین کا باقی نقص کا اللہ ہی تم تم نے جو جو ہے ہے حدیث پتا آتا بلا تھی گئی نیما نیما لگا کر لیں گے بند نہ کرو کیا وہ جو پندرہ دن سے مگر جیسے اور سے سے سب بڑا کا ہے کہ اس کو کو صحیح صحیح کے کے کے ساتھ ساتھ ساتھ وقت صرف پیش کر پھر ان کے جو ہیں ان کا صرف اتنا کام نہیں کہ وہ ان خود سوچا ہے ان کا کام یہی ہے کہ اپنی کے کو الگ الگ طرح چل رہا ہے

نا آپ گرو کا بتا رہے ہوں تو کیا کہا ایک کام منگا دیا گرو کر کے بتا دیا کہ تم کا بہت نہیں تم نے بنا گیا دن نہیں ہے میں تم کو ہم دوست ہے سمجھتی ہوں

کسی کو لیکن ملانا کیا خود کلاس اس نے لکھا تو ہے اس بار میں کتاب لکھا ہے تو لکھا تو ہندو ہندو ہندو کا کتاب میں لکھا جا رہا ہے کیا خود کرا ہے خود کرا کے خیال رکھا دیجیے کرانا جو جو ہے ہے ہے ہے ہوتی ہوتی اردو کی اپنا ان کو کو اپنا ہو جائے گا ان کو ہندوؤں سے رکھا کیونکہ آپ کو اپنے سنا اچھے ہوئے ہمی نہیں کرے گا تو آپ کے اندر آئے گا تو بہت سارے کے ہندوستان سے نکل کے آپ کا اتنا لوگوں کی زندگی کو بنا دے گا میرا اپنے بچے کو بات کرتا تھا کہ میں نے ایک بات میں نے کہا دیکھو ایک تو بات ہوتی ہے میں نے بات ان کو بھی لاؤ جو جان ہے ایسا کرنا ہو تو رہ رہی ہے کسی کا ایسا بن گیا اور وہ کسی بات رہ رہی ہے تو اگر گنتی ہوگا پھر آپ کو پتا کریں گے جن کے بہت ہی لمبا دیکھتا ہے جن کا ہم ہیں آپ کو گنتی شروع کرتے ہیں تحصیبا جو ہے کا نتیجہ ہوتا ہے بغیر تحصیت کوئی بھی پیدا نہیں ہوتی آئے گا تمہارے درد پیدا کرے گا تو یہ دل کی تحصیت ہوتی ہے انداز ہوگی تمہارے پاس تمہاری درد ہوگی وہ دیکھو تم جب آؤ تو اس کو ادا کرتے ان کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ خدا کو پہچان جو خدا کو نہیں پہچان تھا تو بخیر سکتے ہاں کس نے کہا تم کتاب کو کیا جانو جب کتاب والوں کو نہیں پوچھا کتاب کو کیا جانو جب کتاب والوں کو نہیں جانتے انہوں نے ہم کا اضافہ آتا تو مجھے اس کو ہٹا نہ کرو لیکن ان کے پاس آ جاتے وہ کھڑے ہو جاتے حالانکہ احمد محمد کے آدمی ہیں جو کہ معمول جا کے ابھی نقصان اور نقصان بادشاہ کے آگے بڑھنے میں نہیں چکا بادشاہ کے آگے نہیں کسی بھی تیار نہیں کرتے بڑے ان کے آدمی تھے لیکن وہ آتا سبھی آدمی کھڑے ہو جائے کسی نے کہا کہ آپ اس کے سامنے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں کہا میں کتاب کو جانتا ہوں کتاب والے کو جانتا کتاب والے کو کیسے دینا جا رہا ان کی حکومتوں کے ساتھ ملا دیکھنے کے لیے ان کا کنگریس ان استعمال جو ہے ان کا ہے کہیں کہ اگر اس کو چھٹی ہٹانا ہے خود اس کو اپنے یقین نہیں تو دوسرے کو کیسے کہہ سکتا ہے کچھ کرانا طرح کر لے بات کرے گا تو نہیں ہوگی اگر اس کا اپنا یقین سکتا ہوگا تو بات کی جو سے آئے گی تو اس کو تنویت بتا رہا تھا کہ سلنے کی بات ان کی لاہ آتا ہے زندگی کے بدلنے کے لیے آپ نے ہماری زندگی کے بدلنے کے لیے بھی اور جتنا معاشرہ ہے اس سب زندگی کے بدلنے کے لیے تو تیس تیسرا حصہ پتا ہے کہ لوگوں کے کہنے کے مطابق دین کی بات کی لیے لیکن دیکھو کہنے کے مطابق کرنے کا تو ان کے لیے دین کو بدل دیجیے شراب کہنا ہے لیکن پیارے نہیں شرابے کہنا ہے لیکن پیارے ہیں یہ نہیں تو پیارے پرانے ہیں تو شراب نہیں آ جائے میرا یہ بات اچھی تھی ہاں۔ دیکھو اگر ہم دین کو بدل کریں دن کے بڑے کو ہم کی دن کا اپنا مسئلے کا بڑا دن کا بدلا ہے تو وہ ہم نبوت کے مقام پر فائد کرتے ہیں وہ ان کا نظیر جو جو ہے ہے ہے فضول ہو ہو جاتا جاتا وہ وہ فائدہ دن نہیں نتیجہ خدا سے آیا ہے اور خدا کی جگہ اب تو ایسے آئی نہیں سکتی نہیں سکتی خدا اگر خود تو بار کو درج سکتا ہے اور خدا کو نہیں کرو درج سکتا تو درج سکتا ہے کسی مسئلے کو بدل نہیں سکتے اور ہر فلاح نہیں کرتا اگر عالم جہاں سے انسان کرنا چلنا شروع کر دے دنیا بھی نہ ہر پہلے لیکن ہر دماغ نہ دنیا بھی نہ دنیا بھی نہ دنیا کو چلنا شروع کر دے لیکن دنیا تھوڑا برباد ہو جائے یہ نہیں کہ ہم نے اللہ کو آپ کو اللہ کا کام ہے یہ اپنے دل سے مرا